عمي فهم لا يعقلون اور ان کافروں سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابے داری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں سمجھتے نہیں بہرے گونگے اور اندھے ہیں انہیں عقل نہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے گمراہی اور جہالت کیا ہے یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی غلالت و جہالت کو چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں وہ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ان میں زندگی ہے نہ انہیں کچھ احساس ہے کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کے سننے سے بحری ہے حق کہنے سے بے زبان ہے حق کی راہ چلنے سے اندھی ہے عقل و فہم سے دور ہے جیسے اور جگہ ہے سمو و و بک الظلمات الیات یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اور اندھیرے میں ہیں جسے اللہ چاہیں گمراہ کریں اور جسے وہ چاہیں سیدھی راہ لگا دیں اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں تمام بنی آدم کے دل ہیں ہم آپ سے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور دین کی طرف پھیر دیے جانے کا سوال کرتے ہیں